ماڈل دایو psycho social model extinction outside world it a very optimistic model it believes all should be treated we also look the problem we may accept many of the assumptions social model we are not excited about it implications we don't think treatment as if all crimes psychological disorders good I treat ailments and we local سمٹسٹینڈ of Islamic perspective not one Islamic perspective what do try to summarise Islamic perspective morality social model فرنگیس morality conspicuous by its absence. People do not see uh, you know, the essential uh, general ethical principles as being essential to psychology. Whereas in the Islamic perspective of psychology, morality is essential. اخلاق جسے ہم کہتے ہیں جسے ہم اقدار کہتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں کسی بھی ریلیجن میں اور اسی طرح اسلامک پرسپیکٹو میں morality is essential it is at the heart of Islam اور اس میں ایک اسمپشن یہ ہے کہ man's essence is divine man's essence is divine meaning کہ اللہ تعالی نے جو روح انسان میں پھونکی ہے وہ اپنے سانس سے پھونکی ہے اپنے نفس سے پھونکی ہے اپنی روح سے پھونکی ہے تو اس لیے انسان کا یہ درجہ ہوا جو مٹی سے بنایا گیا لیکن چونکہ اس میں روح اللہ تعالیٰ نے بھونکی ہے خود تو اسی لیے وہ آگ سے بھی اونچا اس کا درجہ ہوا اور ابلیس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور اس نے صرف مٹی کو دیکھا اس نے صرف اس کلے کو دیکھا جس سے اس کی ساخت بنی تھی اس روح کو نہیں سمجھ پایا کیونکہ وہ روح تو خدا تعالیٰ کی اپنی تھی that is something that is confirmed in the Quran what the miracle of حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اسلام میں روح اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی روح اور ان کی برتھ جو ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد صرف ایک ہی بچہ بغیر باپ کے پیدا کیا گیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد کے مطابق ایک پورا سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کائنات کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس پہ مہر لگا دیتے ہیں اور قیامت کے پھر انتظار شروع ہو جاتا ہے قیامت کا کیونکہ آخری نبی آ چکے ہیں تو آئیڈیا اس کے پیچھے یہی ہے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی روپوں کی اور پھر اس میریکل کو ریپیٹ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو کی تو یہ بہت کلیئرلی قرآن مجید میں یہ بات کی گئی ہے اور اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ مین ایسنس از ڈیوائن یعنی ہماری جو ظاہری ساخت ہے وہ تو بے شک مٹی سے بنی ہے لیکن ہمارے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ سبحان کی اپنی ہے تو پھر جو ہیومن فارم بھی جو ہے شکل بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک حدیث بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ماں باپ کو کہا گیا کہ بچوں کو اگر کبھی مارنا بھی ہو اول تو مارنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند فرماتے تھے لیکن وہ مارنا بھی ہو تو چہرے پہ مت مارو انسانی چہرے پہ مت مارو کہ وہ اللہ تعالی کے چہرے پہ بیس کیا گیا ہے اس پہ مبنی ہے تو man is made in the divine image یہ جو کہا جاتا ہے دوسرے مذہب میں بھی ہمارے مذہب میں بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے اس آئیڈیا کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانی چہرے کی فارم ہے اس میں اپنا حسن رکھ دیا ہے اپنا جمال رکھ دیا ہے اس لیے اس بات کی بھی ممانعت ہے کہ کسی انسانی شکل کو بدصورت کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اپنے حسن و جمال کا اظہار کیا ہے انسانی چہرے کی تخلیق میں تو یہ ہماری نظر ہے جو اس کو بدصورت یا بد شکل بناتی ہے یا دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال میں کوئی کمی کوئی امپرفیکشن نہیں ہے اچھا اب یہاں تک یہ بات ہوئی کہ جناب اگر man's essence is divine if the spirit that we have inside comes from God then there has to be a divine essence to morality. Morality جو ہے وہ صرف انسانوں کے طے کردہ قوانین کے مطابق نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا قانون کے مطابق ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کے مطابق ہوگی اسی لیے ہولی قرآن سے اب یہ وائلنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں if someone kills one man it is as if he's killed all mankind تو قرآن مجید میں بہت سختی سے بہت سختی سے ممانعت ہے کسی کو قتل کرنے کی اور کہا کہ ایک جان کا لینا ایسے ہی ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا اب this is a very deep philosophical statement یعنی جب آپ ایک انسان کو قتل کرتے ہیں تو اصولی طور پہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ جناب کسی انسان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کوئی بھی ہو سکتا تھا God makes a very deep philosophical point particular with what also sets قتل حرام ہے منع ہے اچھا اب وائلنس لیکن جہاں تک ہے آتھرائز وائلنس از پرمیسبل اب یہاں میں تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کروں آتھرائزڈ وائلنس سے کیا مراد اب کسی شخص نے کوئی بری حرکت کی ہے کوئی وائلنس ہی کمٹ کیا ہے تو اس کو جو سزائیں وہ بھی تو وائلنس ہے نا لیکن وہ آتھرائزڈ وائلنس ہے اس تشدد کی یا اس جبر کی یا اس سزا کی اجازت ہے ہمارے سسٹم میں لیکن یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو this is a system based on justice and mercy اس سے کیا مراد ہے جسٹس اینڈ مرسی عدل اور رحم اور اسی طرح عدل اور انسان کے معنی بھی آئے ہیں اب اس کے بارے میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیال رکھتے تھے غلام حضرت انس بن مالک تو وہ پانی ڈال رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ وضو کے لیے تو ان کے ہاتھ سے جو برتن تھا پانی کا وہ گر گیا تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھینٹے پڑے تو انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے جو غصے کی آنکھ سے حضرت انس کو دیکھا تو حضرت انس نے کہا کہ جناب قرآن مجید کی وہ آیت پڑی جس میں انہوں نے کہا کہ غصہ کو تھوک دینے والے یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نے اپنا غصہ تھوک دیا اور انہوں نے کہا اور معاف کرنے والے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا اور پھر انہوں نے آگے پڑھا اور احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا تو یہ ہے ہمارا سسٹم جس میں صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اور اس پہ غصہ آیا ہے تو آپ نے پہلے تو غصہ دھو کر اسے معاف کیا ہے بلکہ اس پہ اب مزید احسان بھی کرنا ہے that is what God likes he is not just happy with you administering justice in terms of ایسے واقعات ہوئے ہیں تاریخ میں اسلامی تاریخ میں جہاں کسی نے کوئی جرم کسی سے سرزد ہوا تو اس کی سزا سے دی گئی ایسے کافی واقعات لیکن اللہ تعالیٰ پسند کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب کیا ہے جائز ناجائز کی بات اپنی جگہ اجازت جس چیز کی ہے وہ اپنی جگہ لیکن اللہ تعالیٰ پسند کیا کرتا ہے this is very very important to understand the balance and mercy about as ویسکس ماڈل اچھا اب مذاہب کو اگر دیکھا جائے تو بہت سے مذاہب ہیں اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ یہ تمام مذاہب جو ہیں یہ اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں پہ مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں انبیاء بھیجے اور وہ انبیاء ہمارے عقیدے کے مطابق عیسائیت یہودیت ہندو مت وغیرہ نہیں لے کے آئے بلکہ وہ انبیاء ان تمام قوموں پہ اسلام ہی لے کے آئے تھے اور توحید کا ہی پیغام تھا اس میں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شکل کچھ تبدیل ہوتی گئی اچھا اب یہاں اگر ہم دیکھیں کہ فلسطین اور عرب کے علاقے میں جو تین مذہب جنہیں ہم جن لوگوں کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ تو وہ یہودیت ہے پھر عیسائیت ہے اور پھر اسلام ہے تو اگر ہم اس میں دیکھیں کہ ہیومن ایموشنز اور موریلٹی کا آپس میں کیا تعلق ہے تو ایک ارتقائی نظریہ ملتا ہے میں ویسے کوئی ارتقائی نظریوں کا اتنا قائل نہیں ہوں لیکن اس ان تین مذاہب میں یہودیت عیسائیت اور اسلام میں آپ کو ایک کنٹینیوٹی ایک تسلسل نظر آتا ہے ہیومن کا اور ان کے ارتقا کا اب یہودیت ہم کہہ لیں کہ تقریباً سات ہزار سال پرانا مذہب ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی پہلے کا جوڈیزم جو ہے یہودیت جو ہے اٹ از فیئر بیسڈ اس کی جو بنیاد ہے ہم کہیں گے اس میں خوف ہے خوف خدا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لیگلسٹک ہے قانونی ہے اب یہ تورات سے جو ایک ورس ہے اسی قانون کے مطابق اللہ تعالی کے قانون کے مطابق وہ یہ ہے an eye for an eye tooth for a tooth life for life جب ممانعت کی گئی قتل کی اور کہا گیا داؤ شیلٹ ناٹ کل تم قتل نہیں کرو گے قتل منع کر دیا گیا تو رات میں تو اس کے ساتھ یہ آیات بھی آئیں کہ اگر کوئی کسی کی ایک آنکھ پھوڑے گا تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی اگر کوئی کسی کا دانت توڑے گا تو اس کا بھی ایک دانت توڑا جائے گا اور کوئی اگر کسی کی جان لے گا تو اس کی بھی جان لی جائے گی اب یہ ایک خوف پیدا کیا جا رہا ہے یہاں پہ سزا کا اور اس سزا کے خوف سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے وہ کرائم نہیں کریں گے وائلنس نہیں کریں گے تو جوڈیزم کے پیچھے فیئر ہے اب اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے کئی ہزار سال تک چلی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ہم نے بھیجا نئی شریعت دے کے تاکہ وہ ان چیزوں کو جو تم پہ حرام تھی حلال کر دیں اب یہ دیکھیے کہ شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اس میں چینجز کی گنجائش رکھی شریعت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے اسرائیل کے پاس لیکن اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جب نئی شریعت نازل کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی مرضی سے کیونکہ اللہ تعالیٰ قدر جو چاہے کرے تو اپنی مرضی سے اس نے کچھ تبدیلیاں کی اور کرسچینٹی یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں یہودیت فیئر بیس تھی کرسچینٹی از لو بیسڈ اس میں محبت ہے بہت زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ اور وہ ماں اور بچے کا جو تعلق ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کو ایک بہت سینٹرل اہمیت حاصل ہے عیسائیت اچھا اب جہاں تو رات میں تھا an eye for an tooth life for life Christianity میں تھا turn turn the the other other cheek cheek cheek if somebody slaps you on one یعنی اگر کوئی تمہارے منہ پہ تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو کہ بھائی اس پہ بھی مار دو اب یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو فیئر کی ایک ڈومیننس تھی جوڈیزم میں اس کا ریئیکشن ہے اور محبت کو ایمفسائز کیا گیا اس حد تک اور یہاں پہ انجیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکت ان کی ان کا ایک حکم اس میں یہ ہے کہ جناب پہلے کہا جاتا تھا کہ اپنے دوست کا خیال رکھو اپنے دوست کو کھانا کھلاؤ اور اپنے دشمن سے دشمنی کرو اس کا خیال مت رکھو اسے مارو لیکن کیا تمہارا رب چیونٹی کو کھانا نہیں دیتا کیا تمہارا رب سورج دوست اور دشمن پہ یکساں نہیں چمکاتا تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دوست کا بھی خیال رکھو اور اپنے دشمن کا بھی خیال رکھو اب یہ جسے میں کہوں گا کہ یہ رحمان کی جو رحمانیت ہے اللہ تعالی کی جو رحم کی کیپیسٹی انفینٹ کیپیسٹی جو ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور پھر اسلام میں ان دونوں کو سنتھسائز کیا جاتا ہے نالج کے تحت اسلام سے پہلے جوڈیزم میں فیئر کی بات ہوتی رہی کرسچینٹی میں لو کی بات ہوتی رہی اسلام میں فیئر کی بھی بات ہوئی مرسی کی بھی بات ہوئی لو کی بھی بات ہوئی لیکن ان سب کو نالج کے تحت کر دیا گیا اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر میں ذرا اس بات کی وضاحت کروں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ you have the right to do was done on to you but do not transgress and if you forgive ان اللہ حب المحسنین اللہ لفظ ڈو گڈ فیور اچھا اب ذرا کنٹراسٹ کیجئے ان دو باتوں کو ایک طرف an eye for an eye a tooth tooth for life for life پھر ٹرن دی ادر چیک تیسری طرف اسلام میں دیکھیے کتنا خوبصورت سنتھس ہے ان چیزوں کا آپ کو حق تو دے دیا گیا ہے کہ آپ بدلا لیں لیکن اس میں بھی ممانعت ہے زیادتی کی جتنا ہوا ہے اتنا ہی کرو an eye for an eye a tooth for a tooth life for life یعنی تورات کی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس میں بھی کہا کہ آگے زیادتی نہیں کرنی and if you forgive that is even better تو وہ جو کرسچن کانسیپٹ تھا مرسی کا کہ جناب فوگیو کیجئے وہ بھی لایا گیا اب یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں سزا دینی ہے کہاں بدلہ لینا ہے اور کہاں معاف کرنا ہے یہ ڈسٹنکشن نالج کے بغیر نہیں آ سکتی تو جہاں آپ دیکھیے نا کہ ایک ایکسٹریم ہے یہودیت میں کہ جناب یہ اللہ کا حکم ہے یہ ہوا ہے ایسے کرنا ہے جرم ہوا ہے اس کی سزا دینی ہے تو ہمارے بھی کئی علماء میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب جب تک اسلامی سزائیں جو ہیں ان کا نفاذ نہیں ہوگا اسلام کا ٹھیک طرح سے نفاذ نہیں ہو سکتا یہ تاثر جو ہے میرے خیال میں تو بنی اسرائیل سے لیا گیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ خوف و حراس پہ مبنی قانونی شکیں جو تھیں ان کا بہت سختی سے بہت اہتمام سے ان کا جو ہے وہ انفورسمنٹ ان کی کی جاتی تھی جیسے میں نے کہا an eye for an eye a tooth for a tooth life for life is part of their law تو کرسچینٹی جو ہے وہ دوسری ایکسٹریم پہ گئی ہے اور اس میں ٹرن دی ادر چیک کی بات ہوئی ہے اور دوست کے ساتھ دوستی اور دشمن کے ساتھ بھی دوستی کی بات کی گئی ہے اسلام میں ایک بیلنس کریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات زیادتی جب ہوتی ہے تو انسان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ زیادتی کو اوینج کر سکے اور انسانی معاشرے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ کچھ جرم کے ساتھ سزا کا تصور بھی لیکن معاف کرنے کو بہتر مانا گیا مرسی کو جسٹس کے اوپر ایک اسٹیپ آگے کر دیا گیا اور یہ جسٹس کی بھی بہترین فارم ہے اس سے جسٹس بھی عدل بھی بہتر ہو جاتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں جب عدل کا نام آتا ہے عدل کا لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کا لفظ بھی آتا ہے بالعدل والاحسان احسان تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نالج بیسڈ ہے اور اگر ہم لوگ نالج پرسو نہیں کریں گے علم حاصل نہیں کریں گے چین جائے یا جائے بغیر تو نالج حاصل کیے بغیر جو ہے وہ ہم صحیح طرح سے اسلام کے اصولوں کو انفورس نہیں کر سکتے اب جسٹس کی جہاں بات آتی ہے تو عدل جس کے معنی جسٹس ہے is a name of God as well اب یہ دیکھیں کہ جو اسماع الحسن ویسے تو ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید میں جیسے ہے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں اس کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات لکھتے لکھتے ختم نہیں ہوں گی لیکن جو قرآن مجید سے ہمیں 99 نیمز ملتے ہیں اور حدیث سے ان 99 نیمز کی ایفرمیشن بھی ہوتی ہے ان میں عدل یعنی انصاف یعنی جسٹس اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے it is a name of God آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے عادل کو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام عادل نہیں عادل وہ ہوتا ہے جو انصاف کرتا ہے عدل بذات خود جسٹس بذات خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے صفاتی نام تو یہ اس سے جسٹس کی اہمیت واضح ہوتی ہے لیکن دوسری طرف مرسی یا رحم جو ہے اس سے دو نام نکلتے ہیں رحمان اور رحیم اور یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے اور ان دونوں ناموں کی یہ اہمیت ہے ایک طرف تو رحمان جو ہے وہ اللہ کے بعد جو جن ناموں کی فضیلت ہے اس میں رحمان سر فہرست ہے لفظ اللہ کے بعد کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ آتا ہے کہ اللہ کہو یا رحمان کہو مجھے ہی پکارتے ہو اللہ کو یا رحمان کہو تو رحمان جو ہے وہ صرف صفاتی نام نہیں ہے وہ ذاتی نام بھی ہے جیسے اللہ ہے اور رحیم جو ہے اس کے بعد عام طور پہ رحمان کے ساتھ پایا جاتا ہے جیسے ہماری ہر کام شروع کرنے سے پہلے حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ تعالیٰ کی مرسی کو اللہ تعالیٰ کے رحم کو انووک کرتے ہیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے تو گو عدل اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان اور رحیم کی اپنی ایک اہمیت ہے ہمارے مذہب میں اور پھر جب ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں جو ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم پھر ریپیٹیشن تو ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ غیر ضروری ریپیٹیشن کہیں نہیں کرتے کبھی نہیں کرتے تو اگر اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کو ریپیٹ کر دیا ایک آیت سنانے کے بعد تو اس کی بھی کوئی اہمیت ہونی چاہیے ہمارے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ mercy is one of the central the most important quality that man must appreciate in the divine order اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ قہار جبار اور منتقم کا اور قہر ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جبار اور جبر بھی ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے منتقم وہ جو انتقام لے یہ تینوں بھی اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں اور ان ناموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب اللہ تعالی کے لیے ایک قاہر پہ قہر جب ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہ کہاریت ہے اور ایک جابر پہ جب اللہ تعالی کا جبر ٹوٹتا ہے تو یہ جباریت اور منتقم منتقم اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اسے جب کوئی ظالم شخص تکلیف دے گا تو اس کا انتقام لینے والا بھی اللہ ہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب تمہیں انتقام لینے کی ضرورت نہیں میں تمہارے لیے انتقام لوں گا وہ شخص جس میں یہ اہلیت نہ ہو صلاحیت نہ ہو ریسورسز نہ ہو کہ انتقام لے سکے اور جبر و استبداد کے نیچے دبا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لیں گے خاص دنیا میں خا قیامت میں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائلنس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے انسان کو ایک طرف تو بتایا جا رہا ہے کہ وائلنس کے بدلے میں وائلنس اس کا حق تو ہے لیکن معاف کرنا اور احسان کرنا بہتر ہے دوسری طرف اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہو اور آپ اس کے خلاف لڑ سکتے ہوں تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں یہ ہمیں بہت سی آیات احادیث سے ثابت ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا جہاں حکم ہو جہاں authorities state authorities Islamic state کی اپنی اتارٹیز جو ہیں جب آپ کو جہاد کا کی کمانڈ دیں تو یو ہیو ٹو اوبیٹ اچھا اب ان سب کو ان باتوں کو سنتھسائز کرنا بڑا ضروری ہے ایک طرف عدل کی بات ہے دوسری طرف قہار جبار اور منتقم کی بات ہے اور سب سے پہلے اور سب سے اہم رحمان اور رحیم کی بات اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مائی مرسی اوور کمز مائی رات میرا رحم میرے غضب پہ حاوی ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود مرسی اپون مین کائنڈ بنا کے بھیجا گیا رحمت اللہ کے بھیجا گیا اس کی سب سے بڑی مثال ویسے تو بہت سی مثالیں ہیں اس بات کی لیکن کے پوائنٹ آف ویو سے میں عرض کروں گا وہ ہے فوگیونس آف ہند ابو سفیان کی بیوی جس نے حضرت امیر حمزہ کو نہ صرف شہید کروایا ایک حبشی غلام کے ذریعے بلکہ ان کا کلیجا چبایا ان کی جسم میں سے نکال کے تو جب فتح مکہ کے بعد ہند نے اسلام قبول کیا تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا لیکن میری آنکھوں کے سامنے مت آنا اب یہ جو چیز ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہو معاف کر دیا لیکن اپنی انسانیت کا بھی ساتھ ثبوت کیا اور کہا کہ میرے محبوب چچا کو جو شہید کروایا اور پھر ان کی ناش کی بے حرمتی کی اور کلیجا چبایا اس وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے ماتا تو یہ this is I would see the height of mercy لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ جہاں جہاں ظلم اور زیادتی ہوئی اس کا تدارک بھی ہوا اور بعض اوقات سزائیں بھی دی اچھا اب بات آتی ہے اکویلیبریم کی جسے ہم اعتدال کہتے ہیں اور اعتدال بھی لفظ عدل سے نکلا ہے the middle path balancing justice with mercy justice کو عدل کو رحم کے ساتھ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ بیلنس نالج سے آتا ہے علم سے آتا ہے اسی طرح ان کی بات کریں human emotions fear and love and they also must be ان کا مطلب جو ہے وہ اکویشن نہیں ہوتا یہ چیز میں وضاحت کر دوں اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ترازو ہے اس میں دونوں پلڑے جو ہیں وہ یکساں ہونے چاہیے اکولیبریم کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ایک ہیلدی بیلنس ہو جیسے ہمیں پتا ہے کہ جناب مرسی جو ہے وہ جسٹس سے اس کا درجہ زیادہ ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح لو کا درجہ جو ہے وہ فیئر سے زیادہ ہے سزا کی اجازت ہے لیکن معاف کرنا بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا تو یہاں اسی طرح fear and love must be an equilibrium not in identity not in equation but ایک ایسا بیلنس میں لو فیئر پہ حاوی بھی ہے لیکن نالج کے ذریعے آپ ڈسائڈ کرتے ہیں کہ کہاں فیئر کا استعمال کرنا ہے اور کہاں لو کا استعمال کرنا ہے نالج لیڈس ٹو گیونیس ٹھیک ہے نالج جو ہے وہ عموماً اور اکثر و بیشتر معافی کی طرف لے کی طرف لے جاتی احسان کی طرف لے جاتی لیکن more importantly when to punish and when to forgive knowledge ہمیں بتاتی ہے کہ جناب کہاں انصاف کرنا ہے اور سزا دینی ہے اور کہاں باف کرنا ہے اور احسان کرنا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ نالج کے بغیر ممکن نہیں ہے اب جیسے ایک شاعر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہجو لکھتا تھا نعوذ باللہ برے اشعار لکھتا تھا اس کے قتل کا حکم دے دیا گیا یعنی وہ ایسا ایک جرم تھا جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا مسلمانوں لیکن دوسری طرف کمر پہ سجدے میں اوجڑی رکھنے والی عورت کی خیریت دریافت کرنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے تھے تو یہ ہے احسان یہ ہے فار اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ کیسے کیا جائے یہ کیسے ڈیولپ کی جائے اپنے اندر یہ صلاحیت کہ ہم معاف کر سکیں ہم احسان کر سکیں اور ہم وائلنس سے بچیں تشدد سے بچیں تو اس کے لیے بات کی جاتی ہے تربیت نفس کی یعنی ایجوکیٹنگ دا سول سول کیا ہوتا ہے ابھی تک دیکھیں ہم نے جتنی بھی سائیکولوجیکل uh, ماڈلس کی بات کی ان میں سے نفس یا سول کی تو کسی نے بات ہی نہیں کی اور اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت کے دور میں یورپ جب سائنس دانوں نے سائنس کرنی شروع کی تو وہ ان تمام نظریات کو رد کر دیا جو کہ مذہب سے انہیں ملے تھے اور انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ جناب ہم نے تو نئی سائنس نکالنی ہے ہم نے مذہب سے کچھ بھی نہیں لینا اور وہ تاریخ ہم نے پڑھی ہے کہ جس طرح چرچ نے پھر ناراض ہو کے سائنسدانوں کو پنش کرنا شروع کیا اور انہیں پکڑنا پکڑ دھکڑ شروع کی سائنسدانوں نے چرچ کی مزید مخالفت شروع کی اور چرچ سے بالکل ہی ناتا توڑ لیا اور ان کے تمام ان تصورات سے بھی ناتا توڑ لیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتابوں کے ذریعے انہیں دیے تھے اسلام میں یہ ہماری تاریخ کی ایک بہت سنہری بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں کولونیلزم سے پہلے انگریزوں کے اور فرانسیسیوں کے راج سے پہلے کبھی بھی سائنس اور مذہب میں تضاد نہیں پیدا ہوا وہ اس لیے کہ انسان نے کہا جناب یہ کائنات تو اللہ تعالی نے بنائی ہے تو اس کے بارے میں میں جتنا کچھ بھی جانوں گا جتنا بھی علم میں مخلوق کے بارے میں جانوں گا مجھے خالق کے بارے میں پتا چلے گا انڈائریکٹلی یعنی آپ کسی پینٹر کی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ اسے پینٹر کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں کہ کیسا پینٹر ہو کیسی شخصیت ہوگی تو مسلمان سائنسدان جو تھا he was inspired by love of God and he sought to find science of the world and everything alchemy اس کی بہترین مثال لیکن I will not go into you know the depths what I want to summarise is کے Islam believe potential of every man and every woman to develop into a نہیں ہے کہ جناب چند پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اچھے بنے مسلمان بنے صوفی بنے درویش بنے یہ کام اچھا شہری بننے کا اچھا مسلمان بننے کا یہ فرض جو ہے یہ ہر ایک پہ لاگو ہوتا ہے اور ہر ایک پہ لاگو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا فریضہ بھی جو ہے وہ ہر ایک پہ لاگو ہوتا اب آپ سوچیں کہ یہاں کتنے لوگ ہیں جو بغیر سمجھے بوجھے قرآن مجید پڑھ اچھا یہاں پہ ایک بات میں ضرور عرض کروں کہ اس کا بھی ثواب ضرور ہے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ بے سمجھے بوجھے قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کو ثواب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ اگر آپ بغیر سمجھے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں دوہرا رہے ہیں تو ان کی برکہ ضرور آپ پہ ہوگی لیکن اگر آپ اسے سمجھیں تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اسے جانیں تو کیا ہی بہتری آئے ڈاکٹر غلام مرتضی مرحوم نے ایک بڑی اچھی مثال دی اپنے ایک جمعے کے خطبے میں انہوں نے کہا جناب کسی شخص کا باپ اسے خط لکھے کہ جناب مجھے فلاں وقت فلاں دن ایئرپورٹ سے ریسیو کر لینا اور وہ بچہ جو ہے اس لفافے کو کھولے بھی نہیں چومے آنکھوں سے لگائے اور پھر تاک میں رکھ دے اور جب آپ ایئرپورٹ پہ آئے گا تو اسے لینے والا کو تو کوئی ہوگا نہیں کیونکہ بیٹے نے نہ خط کھولا نہ پڑھا اور اس کے بعد جب آپ گھر آئے گا تو پھر کیا بیٹے پہ ناراض نہیں ہوگا کہ احمق یہ خط میں نے لکھا تھا کہ اسے تو کھول کے پڑھ سمجھ اور اس میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کر تو یہ جو چیز ہے یہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ without this we can not have a true Islamic society Islamic society قوانین سے نہیں بنتی حدود سے اور سزاؤں سے نہیں بنتی اسلامک سوسائٹی علم سے بنتی ہے اور جب تک ہر مسلمان یہ فریضہ اپنے اوپر اسی طرح فرض نہیں سمجھے گا جیسے باقی چیزوں کو فرض سمجھتا ہے کام آگے نہیں چلے گا so education can help everyone realise their true potential and let me tell you one thing that knowledge یعنی علم ڈیوائن نیم ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیف الخبیر بھی ہیں اور علیم الحکیم بھی ہیں تو یہ ساری نالج کی فارم اور اللہ تعالیٰ اس لیے جب قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے وہی کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ اقرا سے ہوتی ہے پڑھ read and reading is a form of acquiring knowledge. Now, let's come to the word Islam itself. Islam literally means peace, امن سلامتی یہ اسلام کے معنی سلام پھر سلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام ہے اس سلام سے اسلام نکلا peace and it is peace for the soul سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ کیسے آتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پیس کا حکم دیا اور سب لڑنے والوں نے لڑنا بند کر دیا سب سے پہلے تو اپنے نفس کو پیس دینا ہے امن دینا ہے سلامتی دینی ہے اپنے نفس کو کہنا ہے کہ بھئی رکو ٹھہرو اس انتشار سے نکلو اس مصائب سے نکلو اور اپنے لیے امن تلاش کرو then it turns into peace for the neighbour یعنی آپ نے اپنا سکون تو پا لیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان آتا ہے قلوب کو اطمینان آتا ہے تو اس اطمینان کو آپ نے پیس کو آپ نے حاصل کر دیا اپنے نفس کے لیے لیکن اب اس کا ریزلٹ ہمیں نظر آنا چاہیے peace for the neighbour peace for the neighbour کیا چیز ہے پیس فار دا نیبر یہ چیز ہے کہ جناب اگر میرے بچے نے اونچی آواز سے موسیقی لگائی ہے تو مجھے خیال فوراً ہونا چاہیے کہ جناب میرا ہمسایا ڈسٹرب نہ ہو میں اپنے بچے کو بلاؤں سے بتاؤں کہ دیکھو مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں خدا نہ خواستہ وہاں کوئی بیمار نہ ہو کوئی شخص سو نہ رہا ہو کوئی شخص آرام نہ کر رہا ہو تو اگر آپ نے موسیقی سننی ہے تو ذرا آواز آہستہ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا ہمسائے نے رات کے ایک بجے اونچی آواز میں وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اب آپ اب بیٹا آپ سے سوال کرتا ہے کہ جناب اب ہم کیا کریں اب ہمسائے کے حقوق کہاں گئے تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ بھئی کوئی ملنے والا آیا ہوگا کوئی دوست آیا ہوگا انہیں خیال نہیں رہا ہوگا کہ ہم لوگ سونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں درگزر کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ جا کے ہم آگے لڑنے کے لیے پہنچ تو یہ دونوں طرح سے جو ہے اگر اور آپ یہ سوچیں کہ اگر ہر ہمسایا اس طرح سوچنا شروع کر دے تو کیسے this will now turn into peace for the community یعنی we start with peace for the soul اور جب ہمارا جو نفس ہے خود امن و آشتی میں ہوگا سلامتی میں ہوگا جسے وہ ہندو کہتے ہیں شانتی تو وہ شانتی جب اسے نصیب ہوگی تو وہ پھر ہمسایوں کے لیے بھی امن بن جائے گا ہمسائے کے لیے بھی سلامتی بن جائے گا اور پھر یہ کمیونٹی پہ ایکسٹینڈ ہوگا کمیونٹی پہ کیسے ایکسٹینڈ ہوگا کہ گھر کا کوڑا اٹھا کے جو ہے وہ سڑک پہ نہیں پھینکا جائے کیوں کہ اس سے سڑک پہ جو چلنے والے لوگ ہیں جو ان کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے کمیونٹی کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے تو اس کمیونٹی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے then so we move from the soul or own soul to that of the neighbour and then from the neighbour we move to the community then we get سلامتی اور Islam for the community and that leads to peace for the nation اب یہاں یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ جب ہم نیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہماری نیشن یعنی پاکستان میں عیسائی بھی ہیں کچھ ہندو بھی ہیں کچھ مختلف مسالک کے لوگ بھی ہیں تو جب ہم ہمسائے کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمسائے سے پہلے اس کا مذہب نہیں پوچھ رہے ہیں دس از ویری امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ جناب انڈیا میں کسی نے مسلمان کو مار دیا تو آپ نے اپنے ہندو ہمسائے پہ حملہ کر دیا وہ ہمسایا ہے اور ہمسائے کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اگر عیسائی ہے ہمسایا تو اس کی خوشنودی میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسی طرح ایک اسلامی معاشرہ صحیح معنوں میں ہم تشکیل دے سکتے ہیں اگر ہم اپنے نفس سے شروع کریں اور پھر ہمسائے کی طرف چلیں اور پھر وہاں سے کمیونٹی کی طرف چلیں تو پھر نیشن بلڈنگ ہو سکتی ہے صحیح معنوں میں ایک اسلامی قوم جو ہے پاکستانی قوم جو جہاں اپنے ہمسائے کا احترام کیا جاتا سے بہت سارے مسائل حل ہوں but this peace for soul is possible only through تربیت نفس ایجوکیٹنگ دا سول اپنے نفس کی تربیت کرنا جو ہے وہ سب سے اہم بات ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے جو لوگ بات کرتے ہیں وہ یہی کہ جناب جب تک لوگ پڑھے لکھیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور پڑھے لکھے ہونے کی جو پڑھے لکھے ہونے سے جو مراد ہے میرے خیال میں وہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر لینا نہیں ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے اسکول میں جا کے اے بی سی پڑھ لی اور پڑھ لیا اور اخبار پڑھنا سیکھ لیا دیٹ از ناٹ انف ہمارا جو روایتی طریقہ تعلیم تھا انگریز کے آنے سے پہلے اس میں ہمارے مدارس میں سب کچھ پڑھا جاتا تھا ہمارے مدارس میں عربی فارسی اس کے علاوہ قرآن و حدیث اور فقہ کا علم بھی دیا جاتا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں نہ صرف یہ مضامین پڑھائے جاتے تھے بلکہ ان کے علاوہ منطق حید طبیعت اور فلکیات تک یعنی اسٹرانمی تک کی بکس جو تھی وہ موجود تھی صرف فرق یہ تھا کہ جب ہمارے مدارس بغداد میں اور ہندوستان میں اور ایران میں اور اسفہان میں اور شیراز میں اور تبریز میں جب یہ مدارس تھے تو یہاں پہ ایک ہزار سال پہلے جو فلکیات کی کتاب تھی وہ لیٹسٹ کتاب تھی اس زمانے کی اس زمانے کی جدید ترین کتاب تھی جو یورپینز کو بھی نہیں معلوم تھا اس نالج اب افسوس یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں وہی ایک ہزار سال پرانی کتاب پڑھی جا رہی ہے فلکیات تو یہ چیز ہے وچ آئی تھنک از اے پرابلم بات مدارس کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ مدارس کو بھی جیسے اس وقت لیٹسٹ بکس پڑھ رہے تھے اس وقت بھی لیٹسٹ بکس پڑھنی چاہیے اور اسی طرح ہمارے جو اسکولز ہیں ان کو بھی برطانوی طرز سے نکل کے تھوڑا بہت عربی اور فارسی کی طرف بھی آنا چاہیے کیونکہ ان کے بغیر ہماری نفس کی تربیت تربیت النفس جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایجوکیشن آف دا سول جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گی وہ ادھوری رہ جائے گی اب آپ کہیں گے جناب یہ اچھا مسئلہ ہے آگے بچوں کو اتنی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں اردو ہے انگریزی سے لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں پڑھ جاتے ہیں اکثر لوگوں کی مادری زبان پنجابی یا سندھی یا پشتو یا بلوچی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو یہ زبانوں کے چکر میں ہی الجھائے رکھے لیکن اس کی بہترین مثال میں نے مثلا ہالینڈ میں دیکھی ہالینڈ میں ایک بچہ پرائمری اسکول میں چار زبانیں پڑھتا ہے ڈچ جو ہالینڈ کی اپنی زبان ہے انگلش فرینچ اور جرمن اور یہ چاروں زبانیں کمپلسری ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے سبجیکٹ ہیں اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہالینڈ کے لوگوں سے بہتر فارن لینگویجز یورپ میں کوئی نہیں بولتا یعنی ایک جرمن جو ہے وہ اتنی اچھی فرینچ یا انگلش نہیں بولتا جتنی ایک ڈچ بولتا اور اسی طرح ایک انگریز اتنی اچھی فرینچ یا جرمن نہیں بولتا جتنی اچھی ڈچ بولتا تو ڈچ جو ہے وہ ان چاروں زبانوں کو سیکھ کے بھی ان چاروں میں بہت مہارت رکھتے ہیں اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب زبانیں زیادہ پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہاں طریقے انداز طریقے تدریس کیا ہے آپ کا انداز تدریس کیا آپ کا پڑھانے کا طریقہ کیا جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ آپ رٹا لگانا شروع لگوانا شروع کر دیں بچوں کو کلاس میں اکٹھا کر کے تو اس سے اچھی تدریس نہیں کہتے ہیں اسی لیے وہ بچہ جو ہے وہ پھر اس طرح کی چیزیں سیکھتا ہے کہ اے فور کواڑی اے فور ایکس کی بجائے یا اس کی ایک اور مثال ہے کہ وہ زوئے سے ہمیشہ ضرور کہتے ہیں تو زوئے پانڈا اس طرح بچے یاد کرتے ہیں پھر کیونکہ انہیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے جو انہیں پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں سو knowledge as a a seed also constitute divine quality یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے علم اور اسی لیے علم کو حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پہ ایک فرض بنا دیا گیا اب یہ چیز جو ہے یہ بہت ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کرائم سے اور وائلنس سے کیونکہ جو شخص اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے اسے اپنے غصے پہ اپنے انتقام کے جذبے سے اپنی بڑے پن کے احساس سے تکبر سے بہت سی چیزوں سے اسے نجات ملتی ہے اور اس تربیت نفس کے بعد ہی وہ اس قابل ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان کہلا سکے صحیح معنوں میں کہہ سکے کہ وہ مسلم ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیں کہ جب وہ غلام تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کا جو مالک تھا وہ ان کو صحرا پہ لٹا کے تپتی صحرا پہ کی ریت میں لٹا کے اوپر گرم اور سخت پتھر رکھ دیا کرتا تھا اس جسم کا سارا جسم جل جاتا تھا اور اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے حضرت بلال حبشی ایک نعرہ لگاتے تھے احد احد یعنی اللہ ایک ہی ہے جس پہ وہ مالک اور غصے میں آ کے ان پہ کوڑے برساتا تھا کیونکہ اس سے اس کے بہت سے خداؤں کی تکفیر ہوتی تھی اس سے اس کے بہت سے بتوں کی اور خداؤں کی تکفیر بھی ہوتی تھی ان سے انکار بھی ہوتا تھا اور اللہ تعالی کی وحدانیت جو ہے اس کا اظہار ہوتا تھا تو یہ ہے علم جس سے اس قدر محبت پیدا ہوتی ہے جس سے توحید کی اس قدر توحید کا اس قدر یقین پیدا ہوتا ہے میں اس علم کی بات کر رہا ہوں اور وہ علم جو ہے وہ دنیاوی علم سے علیحدہ نہیں ہے دنیاوی علم بھی اللہ تعالی کی ذات کا جو اظہار ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہے اور اگر اس کے پیچھے جذبہ یہی ہو تو پھر ہر علم عبادت ہاں وہ علم جہاں ہم خدا کی ذات کی نوز باللہ تکفیر کریں جیسا کہ مغربی ٹیکسٹ بکس میں ہے جیسا کہ ویسٹرن ٹیکس میں ہے تو پھر میرے خیال میں ایک اسلامک اسٹیٹ میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں ایسی چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے ایسی چیزوں ایسے ٹرینڈز کو چیک کرنا چاہیے کیوں کہ ایک طرف تو آزادی ہونی چاہیے سب کچھ پڑھنے کی سب کچھ سمجھنے کی لیکن دوسری طرف جو سپیریورٹی ہے ہماری ٹریڈیشنل لرننگ کی جو سپیریورٹی ہے ہماری جو ریلیجس فاؤنڈیشن ہے اس کی وہ اس کو ایمفسائز کرنا بہت ضروری ہے تو بات ہو رہی تھی کی اکویلیبریم جو ہے وہ اسی طرح تربیت نفس سے معاشرے میں آئے گا کہ ہم اپنے خوف کو اپنی محبت کو اور اپنے علم کو ایک ایسے امتزاج میں لے کے آئیں جس میں نالج سب سے اوپر ہو نالج آف گاڈ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من عرفہ نفس عرفا ربا یعنی جس نے اپنے نفس کو سمجھ لیا پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یہاں مقصد میرے خیال میں نفس اور رب کی آئیڈینٹی قائم کرنا نہیں لیکن یہ بتانا ہے کہ جب نفس کو آپ پہچان لیتے ہیں تو نفس کو قابو پانے کی تمام طرح کی بھی جان لیتے ہیں کیونکہ نفس تو بہت ہیلے بہانوں سے ہمیں چکر دیتا رہتا ہے نا گمراہ کرتا رہتا تو جب ہم اس کی ہر چیز جان لیں گے اس کی ہر ترکیب سے واقف ہو جائیں گے اس کی ہر چالاکی سے ہر کاری سے ہر عیاری کو جان لیں گے اور اس کے اندر جو اچھی چیزیں اچھے پہلو ہیں ان پہ بھی عبور حاصل کر لیں گے تو پھر کوئی چیز ہمیں اللہ تعالی کی معرفت سے روک نہیں سکتی تو یہ مطلب ہے اس کا کہ من عرف نفس ہوں ارفا ربا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا یعنی جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا وہ قابو پانے کے لیے علم ضروری ہے اور نفس کے کا علم جاننے کے لیے کائنات کا علم جاننا ضروری ہے تو یہ بھی ایک عجیب سا ایک سلسلہ ہے لیکن ضروری سلسلہ ہے تو بات تھی جیسے میں نے کہا کہ equilibrium then between knowledge love and mercy and justice اور جسٹس جو ہے وہ فیئر سے اس کا تعلق ہے اور مرسی کا تعلق لو سے ہے اور نالج جو ہے that is knowledge of God تو یہ جو چیز سمجھنی ہے کہ نالج آف گاڈ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک کسی ایک کتاب کو صرف سمجھ کے پڑھیں بلکہ نالج آف گاڈ کا یہ مطلب ہے کہ اس کی تمام مخلوق کے بارے میں ہم جتنا کچھ جان سکیں جانیں اور یہ ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے مسلمان فلسفیوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے is a great example of that الکیمیا جس سے کیمسٹری نکلی الکیمی میں کیا ہوتا تھا الکیمی میں یہ ہوتا تھا کہ مسلمان سائنسدان جو تھے وہ مختلف ایلیمنٹس کو مختلف کمپاؤنڈس کو مختلف ایسڈس کو جنہیں ہم تیزاب کہتے ہیں اور الکلیز کو آپس میں ملا کے ان کے ریئیکشنز دیکھتے تھے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح یہ ایلیمنٹس ظاہری دنیا میں مل رہے ہیں مختلف طریقوں سے کمبائن ہو رہے ہیں مختلف ایلیمنٹس پیوریفائی ہو رہے ہیں ان کیمیکل پروسیسز کے ذریعے اسی طرح کے پروسیسز ان کے باطن میں بھی ہو رہے ہیں ان کی روح میں بھی ہو رہے ہیں جس سے وہ تانبا جو ہے وہ کبھی شاید اللہ کے فضل سے سونا بن جائے اب یہ جو پروسیس تھا کیمیا گری جیسے کہتے ہیں نا اس سے شاید اکثیر مل جائے تمام بیماریوں کا علاج مل جائے آب حیات مل جائے سونا بن جائے سونا بنانے کی ترکیب بن جائے تو اصل میں سب علامتی باتیں تھیں حقیقت جو تھی وہ یہی تھی کہ وہ نفس جو سونا بن جاتا ہے جو آگ میں جل کے جو سونا کندن بن جاتا ہے وہ نفس کی تطہیر کا کام تھا جو کیمسٹری کی لیبوریٹری میں ہو رہا تھا تو یہ ایک علامتی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ کچھ لوگ جادو کرتے ہیں اور جادو میں کچھ علامتی چیزیں کرتے ہیں یہاں پہ ایک صوفیانہ عمل ہو رہا تھا جس میں لوگ کیمیکلز کو کمبائن کر کے تو اپنی روح کی تطہیر کرتے تھے اللہ we will continue to talk about Islamic perspective of human soul and violence in the next lecture خدا حافظ